محمد صلی علیہ رسول کریم بھارت کی ایک شخصیت کی بنیاد یہ عقیدے پر شخصیت کی بنیاد عقیدے پر ہے اور شخصیت کا پھر کمال اخلاق پر ہے اور شخصیت سے شریعت کیا آتی ہے معاملات کو عبادات کو اور معاشرت کو درست کرنا عبادات معاملات عبادات معاملات اور معاشرت تو کرنے کی چیز ہے اور عقیدہ اور اخلاق حاصل کرنے کی وہ کافی کوشش کے بعد حاصل ہوتے ہیں خاص میں زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے معاملات کو درست کرنا تو پھر معلومات ہیں جب آدمی کا عقیدہ اس بات پر پختہ ہوا میری نجات میری دنیا کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی پورا کرنے پر یعنی اس کا قلعہ تو ہند پر پکا ہوا میرا فائدہ نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور تاثیر اثر سارا اللہ کمر سے ہے انہیں کی بات کیا جو ہیں یہ فائل ہیں باب ہیں اور یہ اصل نہیں ہے اللہ کمر نافذ ہوتا ہے سر سے تاثیر نکلتی ہے اور اللہ تبارا تعالیٰ نے نمبر کو باپ نے ایسے چھپایا ہے کہ سمجھدار اور سمجھدار آدمی کا خیال سبب کو پار کر کے مسبب کر نہیں جاتا سبب سے مسبب پر نگاہ جب جائے یہی تو کمال توحید اور بلائے تھے نہیں سبب سے نگاہ آگے مسبب پر جب نہیں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ سبب سے نگاہ آگے مسبب پر نہیں کیا اس کیا ٹیسٹ ہونا چاہیے سب غور کر رہا ہے دس دن میں ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر سے وہ ٹیسٹ ہونا چاہیے اس ہاں۔ کا سب سے آسان ٹیسٹ ہے کہ اگر اس باپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر آدمی حاصل کرتے ہیں جب آپ کے دن میں آئے تھے نا بولا خان آیا تھا نا جب جب آدمی اس باپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر حاصل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ عملی طور پر یہ اسباب کو مسبت سمجھ رہا ہے عقیدے کے لحاظ سے یعنی وہ جو فرد عقیدہ ہے اس پر کفر لازم نہ آتا ہو لیکن عملی مظاہرہ اس کا اسباب کو ارباب سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ کر اپنے اسباب کو دے رہا صاحب اکرام رضوان اللہ مجمعین پہلے شاکر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جیب و غریب حالات ہیں ایک شادی رضی اللہ عنہ کا دوران نماز بعض کی وجہ سے دھیان خراب ہوا یہ دو واقعات ہیں ڈاکٹر بخیر صاحب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں پیش آئے ہوئے ہیں اور ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے زمانے میں پیش آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو واقعہ پیش آئے ہوئے ہیں اس میں غالباً صرف باغ ہے باغ کے خوشوں گنچوں کو سب نکال لگی اور رکاط بھول گئی دوسرا میں باغ میں رہا تھا تھا اتنا کہ نکل نہیں سکتا تھا اس سے رکاط رکاط بھول گئے تو ان کو اس پر بڑی حیرت آئی بڑا افسوس ہوا کہ نماز میں اللہ کے دور کھڑا تھا اور دنیا کا ڈرا اور فصل کھجوروں کے فوچے اور گلچے ان میں عروج گئی اور اس کی سے دھیان رکھا جو کوئی مکرو مکرو مکروی کام نہیں ہے اس پر انہوں نے سارا حضور اللہ آبا پیش کیا اور میں بات فکر کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے سے لے کر ان کے گھروں میں تقسیم کر دیا اس باغ کے مفادات کو ملتے ہیں اور ان کی نیت بھی پوری ہو جائے کی مرکیت سے نکل گئی اور دوسرا واقعہ عثمان رضی اللہ عنہ نے لایا کہ اس کا مثال اس بار کی قیمت پچاس ہزار درہم اور زمانے میں حضرت اللہ کے سودے کا ٹکڑا ہے اونٹ کے سودے کا سو روپے میں انہوں نے اونٹ خریدا ہے اور ایک سو ساٹھ میں بیچا ہے سو میں خریدے ساٹھ میں تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ سو اوسط تک آ جاتی تھی سو تو آج کا نوٹ کی قیمت ہے چالیس ہزار روپے چالیس ہزار کا سو پر کرنے کرے کتنا ہے چار سو چار سو گنا ہے اس زمانے کے اور آج کے زمانے کے لڑکوں میں چار سو گنا کا فرق آپ کو پچاس ہزار درم جو ہے پچاس تقسیم کرے کتنا آ جائے ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ ہزار سولہ چاندی ہوئی اس طرح اگر ریٹ مقرر کریں ساڑھے بارہ ہزار پہلے شادی کی قیمت لگائیں اور اس طرح مقرر کریں تو کتنا چار سو پچاس ہزار کو چار سو کی ضرورت ہے پہلے سے پچاس ہزار کو چار سو ضرورت دیں کتنا آ گیا اس کو پھر چار پر تقسیم کریں اس کی جی قیمت لگائیں تو ایک کروڑ ایک دفعہ حساب کیا تھا پانچ کروڑ بنے تھے ہاں جی؟ پانچ کروڑ بنے تھے پانچ کروڑ سے پانچ کروڑ کی بصیت کا کسی کا ذمہ دار ہے پورے سر میں ڈاکٹر صاحب صاحب ہاں جی آپ کے علاقے میں کسی کسی کا ہوتا ہے اور وہ ہے دھیان پر قربان کرتے ہیں اس لیے لوگوں کی نماز میں جو تاثیر ان کی دعا میں جو تاثیر ہے تو وہ ہے شدت قوت یقین کے اور وابستگی کے جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی کو ملاد کے ساتھ ہے اس شدت کی وقت کی رکھے ہم تو اس زمرے زبرے میں ہیں کہ ہم حرام سے بچ جائیں اصول مال میں حرام سے بچ جائیں تو یہ بڑا کمال تو عقیدہ جو ہے تو یہ عقیدے کی پختگی عقائد کی پختگی یہ اس کے مشکل میں اور جائیداد ہے لگتا ہے اس پاس میں کہ جو چھ ہزار اور تین سو دو سو کے درمیان جو آئے تھے اس میں مہم مضمون ہی توحید اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کا اعتماد اور بھروسہ یہ دھیان ہوا ہوا ہے اب دیکھیں توحید کو تبدیل والے ذاتی بیان کرتے ہیں ہاں؟ فائر اینڈ ڈبے اور مسلمان مسلمان کو قتل کرتے دیں کسی سے فتح سوچا جائے کہ کیا اس اختلاف کو یہاں تک پہنچایا جا سکے پہنچانا جائے گا جس پر آدمی فائر کر کے آدمی کو مار دے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مصر کے یونس کی جامع زیتون اور مصر کا اظہر سے لے کر دنیا میں جو سب سے زیادہ کمال والی والا ادارہ ہے جو بند تک آ پائیں دنیا دنیا اسلام میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کمال کا بتایا فرمایا جو بند ہے وہ آگے شروع کریں دنیا سے یہاں تک آئیں کوئی آدمی اس سب سے نہیں کرتا ہے اس کو چھ ہزار دو سو بتیس آیتیں جو ہیں قرآن مجید کی یہ مہم مضمون اس کو بیان کر رہے ہیں پیرایوں کو بدل بدل کے قرآن پاک بیان کر رہا ہے اس کو کہ آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اتنے پہلو اس کو بیان کرنا چاہتا ہے قرآن پاک کہ یہ مضمون بہترین ہو کر پکا ہو جائے اور بات اپنے خود جائے دھنس جائے اور کراؤ پکڑ جائے کتنے اس دور بھائی جی بیان کرنے کا ڈاکٹر خیال صاحب آپ کو موضوع قرآن آپ نے پڑھی ہے اور شاہ اولا رحمۃ اللہ علیہ نہیں پڑھا الفوج القبیر کی اصول تفسیر شاہ علی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی پاک کی تفسیر کے بارے میں کتاب ہے الفوج القبیر کی اصول تفسیر اور واقعی چودہ سو سال میں ایک انوکھی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کسی نے ایسے پہلے ایسے ذریعے سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ کو اور اتنا عجیب و غریب ہے کہ اس کے جو اصطلاحات استعمال کیے وہ اصطلاحات قرآن پاک پریتوں میں فضو الا اللہ فضل اللہ اور جائید کیسی ہے فضو اللہ ہے اور ایک وزکر ہوں گے یام اللہ تو اس میں دوست رات میں دو آیتوں سے دی ہیں کسی مجلس بیٹھے ہوئے نا دورہ کر رہا ہے کیا کرتے تذکیر بھی علاء اللہ اور تذکیر بے ایام اللہ ان دو آیتوں سن رہے ہیں اصلاحات کی تذکیر بھی علاء اللہ اس کو کہتے ہیں نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد دلا دلا ہے پھر انہوں نے لکھا ہے قرآن پاک کی کئی آیتیں مہم مضمون ہے تذکیر بے اللہ اللہ کے پہلو سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستگی کی طرف اور عقیدہ توحید کو پکا کرنے کی بات کر رہا ہوں بس اللہ کے تفصیل پر اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ ہے اپنی عیسائی میں یا اپنی عیسائی عیسائی لکرو اللہ کے نام علیکم اور یاد ان کو کہہ کر عام انسانوں کو کہہ کر عام مسلمانوں کو کہہ کر اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تذکرے ہیں ایسا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بات میں بتاتا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ روزی کا بندوبست کرتا ہے بیمار ہوتا ہے اللہ شفا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے نیم تو تمہارے لیے بنائی ان کا تذکرہ کرتے کرتے کرتے سب آپ بیٹھتے ہیں بیٹھو کرتے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا ایسا نال کا تذکرہ کرتا ہے یہ سب بندے کی بات تھی کہ تو میری بات مانا کرے وہی تو نہیں مانتا ہے باقی پر بات کہ تم کہتا ہے اس کا خوب ہے یعنی کیا اس طرح کے اثرات والی بات کا حق نہیں ہے تم پر اس کو اس کی بات کو مانو اور تم بھی مانتے ہو ذرا غور کرو دوسرا جو موضوع ہے تو وہ تشکیل بیام اللہ ہے تشکیل بیام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ امیال یاد ہے اسلام اور گزشتہ گزشتہ قوموں کے اور لوگوں کے حالات واقعات کو بیان کر کے اس پر جو انسائی مذہب ہوئے ہیں ان کا بیان کرنا ابھی بلاغور کا زلزلہ جو آیا نا تو اس میں اندازہ ہوا عجیب بزرگ باتوں کا اندازہ ہوا ہے ایک جو قوم دودھ پر آیا ہے اس طرح ہوا ہے کہ زمین کا ٹکڑا زمین سے کٹ کر چھ لاکھ کی آبادی کا اٹھایا اور وہ چڑھا ہے اور وہاں تک کہ آسمان دنیا کے قریب پھر ایسے ہے تو زمین کی حرکت اور اس سے زمین کی حرکت اور اس کے ذریعے سے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہاں جی؟ ٹکڑے کا کٹادہ ہونا پھر دوبارہ ہونا تقیقت ہوتی ہے تو وہ یہ کہ السلام کو امر ہوا اس بستی کو اٹھاؤ اور آخری ازمائش ان پر یہ ہوئی آخری ازمائش اللہ تبارک میں دو فرشتے بھیجے اور فرشتوں کے میں یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ جاتے ہوئے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے چلے اور ابراہیم علیہ السلام کے کو خوشخبری دیں پیدائش کی اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی شبیر ہے اور پھر وہاں سے جا کر ہے تو قوم دودھ پر عذاب کا نافذ کرنے کا خیالات وہاں پیدا کرے تو یہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے گھر پر جب آئے ان کو بٹھایا سمجھے کہ وہ تقریبی مہمان ہیں وہ گئے گھر پر جب گئے تو گھر سے تلا ہوا بچڑا اس زمانے میں پورا بچڑے کو تلنے کا طریقہ تھا وہ لے کر آئے انسان رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھانے والے نہیں ہیں اور لکھا جب کھانا کھانے والے نہیں ہیں پھر ان کی طرف لڑائی میں رکھا دیکھا تو فی نفس خیفہ ہاں؟ اور ان کو اپنے باطن میں خوف محسوس ہوا یا تو وجہ کھانے والا مہمان کھانا نہیں کھا رہا یہ کوئی تفاضی میں ڈر ہوتا تو اس علاقے میں رواج کی گال کھانا نہ کھا رہا ہو تو اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ یہ سب ہمارے بارے میں کھادے اچھے نہ ہو پڑا تھا ہمارا دماغ کھانا چاہتا ہے کہ کچھ آ سکے اور ایک یہ ہے کہ وہ جن کا عذاب نافذ کرنے کی طرف جا رہے تھے تو ان پر احتیاط عذاب اور جلال آئے نے جلال اللہ یہ ستارہ ساری تھا تو اس سے ہیبت آ رہی تھی تو نے کہا ہم کھانا نہیں کھا رہے اور کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم ملائکہ ہیں اور آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو شارف دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا تو اب اس بار دوبارہ سے میں ان کی اہلیہ مبارکہ رحیم السلام تھی وہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی اور وہ سن رہی ہے جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا تم نے اپنے پیشانی کو بہانا وہ جہاز انہوں نے کہا کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے اور بھانج بوڑھے اور ہماری بھی اولاد ہوگی اولاد ہوگی لوگ آپ اس کے ساتھ کیا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے جو عمر کا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تو قوم دور کی طرف جا رہے ہیں ان پر آزاد نافذ کرنا ہے تو بس ابراہیم میں السلام جو ہے وہ ان سے پولیس پڑے اور ان سے لگے ہوئے کہ وہاں تو اللہ کے پیغمبر ہیں دور کا سامنے وہاں دن کا کام کر رہے ہیں وہاں پر دن کی کوششیں ہو رہی ہیں بھائی یعنی صاحب دن کی کوششیں صرف آپ کے نہیں ہوتے یعنی مدارت دینے کی کوششیں ہوتی ہیں خانقاہیں دینے کی کوششیں ہوتی ہیں ہاں جو لوگ وہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں سارے دن سارے دن کی سوچ ہیں دن کی کوششیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بلکہ بالاکوٹ کے زلزلے کے بارے میں ہمارے رشتے دار ان کے ساگر سے جو فرشتوں کی زیارت تھی سب نے کہا کہ دو مہینے پہلے فرشتوں نے کہا کہ اس علاقے پر عذاب نافذ کر رہے ہیں تو ایک فرشتہ جس کو کہہ رہا ہے یہاں مدارس قرآن پڑھا جاتا ہے تو قاضی صاحب نے ہمارے اعلان بھی کیا جو ہے لوگ قاضی صاحب کو مذاق اڑا رہے تھے کئی صاحب کو شاگردوں کو کھا پاتے ہیں تو رمضان سے وہ دارج بند میں بس ہزار نہ ان کو قرآن پاک کی آئے کہتے ہیں کہ یا ابراہیم آر رہا نہ اے ابراہیم بس تو ان سے آپ اعراض نہ کر ان کے ساتھ اب آپ نہ الجھیں ان کو آپ چھوڑ دیں اب یہ ایک فیصلہ ہے جو میں جانے والا نافذ ہو چکا ہے فیصلہ آ چکا ہے اور یہ اور نافذ ہو کر رہے گا اور آپ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ ان کو بچا دیا جائے گا اور بارہ فیصلہ یہ نافذ ہوگا ان ابراہیم اللہ حلیم بہت برباد تھے بہت گرم دل والے تھے اور زیادہ اور کی ابھی چاہت تھی وہ اللہ کے حضور جاری کر رہے تھے کو تھوڑے گئے تھے اور بارش کوشش کر رہے تھے کہ عذاب کر لیا جائے اب جب یہ فرشتے گئے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تو قوم والے ہم کے تمہارے پاس جو یہ مہمان آئے ہمارے حوالے کرو دوسرے سامنے کھا کے ہاں ہاں،, ہاں یہ تو میرے مہمان ہے کے بارے میں اللہ سے کرو اللہ کا خوف کرو اور کر بیٹھیے میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے افزائش نسل کے نسل کے لیے سے قوت قوت ہے اور کس طریقے میں بتایا کہ میں کے ساتھ نے کہا کرو نے کہا کہ تو ہمارے مطلب کو اور ہماری چاہ کو جانتا ہے تمہاری بات نہیں مانے گا تو ہم کیا کریں گے ایک جگہ کے سامنے دعا مانگی اور آپ ہی راجوکرین شدید یا اللہ میں کیا کروں میرے پاس کوئی قوت ہوتی یعنی کہ اگر میرا کوئی مضبوط سہارا ہوتا تو میں کیا کروں کہ روایتی قبول ہوئی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو ایسا نہیں بھیجا کہ وہ پہلے فخر کے مقابلے میں پھر پہ سہارا ہو اس کے اللہ تبارک نے تعریف فرمائی ہے اور ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ جن کی کسی بات پر آدمی جم جائے اور ہمت کر لے تو اللہ تبارک طرف سے تعریف اور مدد فرمائیے ہم نہیں کرتے کمزور ہیں ہم سے مت نہیں جو مت کر لیں اللہ تعالیٰ مدد وقت صبح عذاب آیا اور صاف حجاز امن سے جیت ہمارا پر بریض صاحب نے اٹھایا بستی کو اٹھایا اٹھایا کہتے ہیں اٹھائے کہ کتوں اور مرغوں کی آوازیں دنیا کے آسمان کے بچوں نے سنی اور وہاں پہ جو اٹھایا اس کو تو آج عورتوں کے پاس جو ہے تو بحر لوت اس کو کہتے ہیں اور بحر میت کہتے ہیں ڈیڈ سی آج یہاں سات ہزار یہ اوپر والا کو نیچے کر دیا زمین کا بھی لوسٹ پوائنٹ جو ہے تو وہ یہ بحر میت کی اس سے نیچے زمین کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے سطح پوائنٹ کوئی نہیں اور ایک آدمی یہاں کا وہ مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور حضور حرم کے اندر تھا ریاضی کام کے لیے یہ ہوا تھا پتھر جو آئے تھے تو ہر پتھر پر آدمی کا نام لکھا ہوتا کہ اس پر جا کر لگے اتنا غرب لائی ان پر متوجہ تھا جو آدمی حضور حرم میں تھا اس کا پتھر جو ہے کہ پترا ہے کہ اس کے حرم پر آ کر لگ نہیں سکتا تھا حضور حرم کی حفاظت ہے وہ پتھر لٹکتا رہا آسمان مالک رہا ہے یہاں تک اس آدمی جب حضور حرم سے باہر ہوا ہے پتھرا لگایا اس کو ہاں جی۔ وہ تصویر بیام اللہ کے سلسلے میں نے بات میں نظر کی گزشتہ قوم کے حالات واقعات بیان ہوئے ہوئے ہیں اور ان کو غور سے سننے کی ضرورت ہے اس صاحبان میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس آدمی کو ترجمہ اس کا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ دھیان نصیب فرمائے اور عذابوں کا تھر نصیب فرمائے تو آدمی کا خود کچھ ہو رہا ہوتا ہے یہ تصویر بھی جامع اللہ رحمتوں کا تذکرہ جو رحمتیں آئی ان پر جو ان کی دنیا کامیابی اللہ نے دی ساری باتوں کا تذکرہ تصویر جامع اللہ جو ہے تو یہ عقائد کو پختہ کرنے کی دوسری ترتیب ہے اور دور کون سی تھی جی؟ جی؟ ہاں جی۔ آیات آفاق کی آیات آفاق کی آیات آیات و آفاقی اور فکر کے لیے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں کیسی بکھری ہوئی بادشاہوں کا نظام پہاڑوں کا نظام روزی کے پیدا ہونے کا نظام مخلوقات مخلوقات میں غور پیدا چاند پورے ستارے اللہ کی شان کی جو ہے آیات آفاقی ہیں ان کی عجیب و غریب ہے صورت حال کہ آج جدید سائنس والوں کے عقلوں کو چکرا چکرا کے رکھتی ہیں کیا جیولوجی والے والے اور اور کیا کیا فزکس کیمسٹری والے کیا میڈیکل والے جی، کو سعودی عرب نے بلایا تھا نا انجرولوجی کے بارے میں جو آئے تھے ان پر تحقیقات کرنے کے لیے تو علاقہ جو ہے علاقہ جو الگ الگ الگ الگ الگ الگ الگ بندہ علاقہ کا ترجمہ اس سے کہا کہ اس کے ترجمے میں آپ مجھے کر کے دیں تاکہ اس کو مجھے اصل خبر پتہ چلے کہ کیا ہے پھر اس کو میں اس علمی ترتیب میں بیان کروں گا تو امیر علیہ جی کہنا مسلم تھا تو اس میں اس نے کہا علاقہ ان کا علاقہ کا مانا لوٹلا کہ اور کوئی آپ کی اس میں عربی لینگویج میں اور کوئی مانے اس کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تمہارا دانتا میں سے ہوئی چیز انہوں نے کہا ہاں یہ ہے نا جس وقت علاقہ بنتا ہے جب اس کے والے جانتے ہیں بنتے ہیں اور ہڈیا بننے کا نظام جو پورا ہوتا ہے اس کے اندر تو اس وقت چبائے ہوئے کی طرح نظر آتا ہے چوئڈ کو دانتوں میں چبا دیں تو سامنے سندر اس نے کہا یہ علاقہ یہ مانا جائے یہ اس کا جو ترجمہ ہے یہ اس کا اصلی بیان کر رہا ہے جب واپس کیا تھا تو اس نے اپنے وہاں کے ڈاکٹروں سے کہا کہ میں تو بہت زیادہ متاثر ہو کرایا ہوں قرآن سے میں بہت زیادہ متاثر ہو کرایا ہوں چودہ سو سال بعد سے چودہ سو سال پہلے آج جدید تحقیقات کے حقائق اس نے ایسا سادہ اور ایسا آسان الفاظ میں بیان کیے ہوئے ہیں کہ حیرت اس سے وہ باقی لوگ پوچھ رہے کہ ہیو یو ڈسائڈ کی اچھے تو اسلام اس نے کا گنا کیا کہ نیو تبھی میں نے نہیں کیا لیکن متاثر ہو کر رہے ہیں بہت ہیں یہ تصویر یہ ہے آیات ہے آیات نفسی خود انسان کے اپنے اندر نشانیاں لگنا اس کی تخلیق ہاں جی، اور اس کا فال خلقت جو سخت ہے اور افال اس کا جو کام کرتے ہیں کہ آدمی کے دماغ جتنا کام کرنے والا کمپیوٹر بنایا جائے تو اس اس کو کراچی شہر جتنی بجلی لگے گی جتنی الیکٹرک سپلائی کراچی اور پتہ نہیں کتنا بڑا اس کا سائز ہوگا اور وہ کہیں جا کر انسان کے دماغ کی طرح نہیں لیکن اس کے دماغ کے قریب قریب کام کرتے گردے میں ایک ملین ہیں دس لاکھ پانچ لاکھ کام کرتی ہیں پانچ لاکھ ادھر ہوتی ہیں جو نالی ختم ہوتی ہے اس کی جگہ پہ دوسری نالی نکل ہے ایک گردے میں ایک گردہ ریزرو ہوتا ہے آدمی کے پاس چار گردے ہوتے ہیں ایک گردے ختم ہو جائے دوسرا گردہ اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے کام کو مکمل بھگوا دماغ کے جو نیران ہے سر ان کی بھی لمبائی ہے کہ اس پوری زمین کا گھر کتنی دفعہ لپیٹا جا سکتا ہے زمین کا محیط جو ہے یہ چوبیس ہزار میل ہے ایک ہزار بیس گھنٹہ رفتار ہے سورج کے آگے ایک سو چوبیس سنٹے موجود میں یہ آیات آفاقی آئے دن کی بات ہے اور یہ ساری جو ہے یہ مضمون توحید کو اور عقیدہ کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد سچ بات ہے توحید کو تو تصدیق بھائی اللہ تو آیا کی شکل میں زبردست مطلب بیان کیا گیا ہے کہ پنچینیوں کے ساتھ لو دا مرکش لو دا منکرش لو ضرورت تھا اس کا آپ اس سطح پر بیان کریں جس سطح پر ہمارے کابرین جو دیوبند نے بیان کیا اس کو ہمارے پہلے کیا شاہ اللہ علیہ تو دو سو سال پہلے کے بزرگ پھر آپ بتائیں کہ وہ اس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے کیسے بیان کیا حادیث میں کیسے اس کو خوشی کیونکہ انسان کو حیرت ہوتی ہے جو آج تصویر پڑھتا ہے سیکھتا ہے نا تو ہر صدی کے جو عالم اور بزرگ ہوتے ہیں مگر جو ہماری صدی ہے ان کا پورا باپ اب جتنی صدی پیچھے چلتے جائیں تو تاریخ کم ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ ایک لفظ میں تفصیل کو بیان کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہے کہ نہیں ہے ایک جملے میں ایک رقم ساری مضمون بیٹھ کر جانا اتنا کمال ہے تو ضلع بن عباس ضلع کی ساری زیادہ پہچان جاتی ہے اور پھر اس سے آگے قدم بڑھائیں جیسے حدیث کے طرف میں آتا ہے تو حدیث جو بڑا دفاع کی کشی کرتی ہے اس کی تو چھاؤں تو عر کے عقیدے کو پختہ کرنا ہوتا ہے وہ تذکیر سے ہے تذکیر کا نصیحت کرنا واز کرنا دھیان کرنا اس کو سننا بولنا اور سننا اس بات کو اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں بہت زبردست طریقے سے استعمال کیا ہے اور اس طریقے سے جو یقین میں آیا ہے واقعی عمومی یقین جو میں آیا ہے اس نے بہت بڑا کارنامہ ہے پھر اخلاق جو ہے تو اخلاق صرف میٹھی باتیں بولنے کو نہیں کہتے اخلاق کی دو قسمیں اخلاق کے رضیلا اخلاق فاضلہ کیبل اصل اللہ علیہ اخلاق ہیں جو سے خارج کرنے ہیں تو آج و حیا اخلاق محبت خیر خائی آج بھی یہ ہے بطن پیدا کرنے اخلاق فاضلہ ہے تصور کا موضوع عقائد کو پختہ کرنا اخلاق کی تربیت کرنا ہے اور معاشرت کو سکھانا ہے اور عبادات معاملات کو خود معاملات خود درست کرنے پڑتے تھے تو معلومات ملی آپ کو آپ کو یقین درست ہو گیا آپ کا الگ زیادہ بھروسہ معاملات کو خود درست کریں گے ٹھیک ہے نا اور عبادت پر ہمت کر کے وجہ سے آپ کو جب پھنسائیں گے کھپائیں گے ہمت کریں گے تو بعد میں لوڑا ہے ہوگی ٹھیک ہے نا ہمارے مذاکر رحمۃ اللہ علیہ ان کی وفات والا تھا جبکہ بدنی یاد سے ختم تھے تو میں کافی عرصے سے ان کے ساتھ انہیں رہتا تھا کہ آپ یہ رمضان ہے پانچ ختم نہ سنا کریں اب آپ کی صحت نہیں رہی ہے آپ کمزور ہیں آپ صحیح ہیں اور وفات والے سال ہم نے پانچ ختم سنا اوکے ڈاکٹر صاحب کی ان ان شاء شاء اللہ ہاں۔ اللہ بادشاہ بات ہماری مانتے نہیں ہے گاؤں میں شوق ہے تو ختم کر کے ساتھ میں نے سنا ہے اور وہ انہوں نے کھڑے نہیں بیٹھے تھے پر بیٹھے ہوئے قاعدے قائدے پورا ختم انہوں نے کافی میں سنا ہے اور نجیب الدین بیٹھا ہے کہ نجیب الدین کا والد صاحب نے ہم چند آدمی ہم نے کھڑے ہوا سنا اور مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ نوجوان جو ہے غیر شادی شدہ یہ باہر کھڑے ہو کھڑکیا نہیں باقی جو بڑی عمر والے اندر کھڑے ہو باہر کھڑے ہو کر ٹھنڈ کے بدل ٹھنڈ ہوتا کیا ہوتا کیا ہاں؟ وہیں پر زکام لگا اور ناک بہ بہ کر سارے کپڑے بہ بھیگے گئے تو جب سیزن کے موقع پر زمیندار کھیت میں تھکتا ہے اس کے سارے پٹھے اور کمر درد کرتی ہے تب اس کو آمدنی ہوتی ہے اور جب عید کی بکری کے دوران دکاندار کھڑا ہوتا ہے اس کی کمر ٹوٹتی ہے اور پٹھوں میں درد ہوتا ہے تب آمدنی ہوتی ہے ہمارے ساتھی سنا رہے تھے نے کہا کہ میں یہاں مٹھائیوں کی دکان سے عید کی رات دو بجے فارغ ہوا بکری سے دو بجے میں چلا اس راستے پر تو یونیورسٹی کا بتائی جگہ فلاح جگہ میں نے کھڑی چڑیل دیکھی پرانے زمانے برانچے تھے کہ بلا رہا مجھے مجھے تک تک خیر ماں سائیکل بھائی تیرہ سواستر تو سب ہوتا ہے جب عبادت سے تھکیں گے کھپیں گے آج تو کھپتا ہے تھکتا ہے ڈراما میں کھپتا ہے تھکتا ہے خبریں سنتے سنتے گھنٹے سے گزر جاتے اور کمر ٹوٹتی ہے زندگی میں بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں ماں فرق ہونے کے ڈاکٹر صاحب اسلام ہونے فرق مقابل یہ طرف توڑ بلے بل طرف تو اور بے یا تو تم اور بولو تین وہ دیکھ پلا بلے ہو جب تم خود آگ جلا رہے ہو اس کو پانی ڈالنا آگ جلا پانی ڈالنا پھر سے تو سارا کام خراب ہو رہا ہے اب آگ جلانا بند کریں یعنی فضول باتوں کو چھوڑیں باتیں سلسلہ ہو جائے گی یعنی کہ آپ کہیں کہ ہم جو آگ کے اندر سے گزر رہے ہیں اور کپڑے بھی نکلے ہیں تو بتایا نہیں ہوتے چھوڑتے نہیں ہونا کپڑوں کو جو چھوڑ دیجیے جو آپ کے اختیار وہ بیٹھ ہونے کے بعد کوئی بزرگ ہے تو اس نہیں میں رنگ لگایا ہوا کہ وہ آپ آ کر آپ سے چھڑوائیں ایسے تو عجیب واقعات گزرے ہیں کہ ہمارے خیر ہوٹل میں سلائے ہوئے ایک اگر بڑا ذریعہ صاحب نے اپنے خیر عمر صاحب نے سنایا انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کسی بزرگ سے مرید ہو گیا اب اللہ تعالیٰ کا کار بھی کر رہا ہے کہ گڑی کی دوستی بھی لگا تو اس نے کو بتایا کہ اسلام اور اللہ پا پائیں تو چلا گیا اس نے وہاں دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی گاڑی ایسے پوچھے ایسے بال ہیں کہ آدمی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں پاس ہمارے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ سکھ سے لا کر بٹھائے ہوئے ہیں وہ بڑا غصہ ہو کر واپس آ کے اس نے کہا سر تعلق تو رکھ رہے پھر جو ہے تو دل گڑ پر تو ہوا ہوا ہوا پھر بڑی اس کو طلب ہوئی دوبارہ کیا تو ہاں جب تو پھر اس سے بیٹھا ہوا تھا پھر آیا تو آنے کے بعد کیا صاحب سے ملنے کے لیے گیا ظاہر سے اگر ظاہر ظاہر سے سے ادھر ایک بات سنی ساتھی سے ادھر ایگزام لیا ظاہر کا ادب محبوظ رہا باتیں بھی مگر محبوظ رہا دونوں نہیں ہیں خیر وہاں پر جب آیا اس نے ملنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ترسوں پورے بازار میں سکھ روما سے بات پر زیادہ سب ہے کہ میں کب تک اپنے آپ کو سکھ بنائے رکھوں گا تم کچھ اپنی اصلاح نہیں کرو گے تو وہ سمجھ گیا تو وہاں پر کو مطلب کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا بزرگوں کو سبق تھا سوچ اسی کہ یہ وہاں اس کو موجود نظر آئے ہو سکتا ہے ایسا لیکن یہ تو بہت شاد ہے ہمارے ساتھی کے نہ چلے گئے تو کہتے کچن میں رہا تو رہنے کے بعد کہتے دل گڑبڑ ہو گیا کہتے ایک دن اگر ہمارے رحمۃ اللہ علیہ سے گڑبڑ ہوا میں اور خطرے کے جو بن لگا تو لوگ کہتے میں نے خواب میں دیکھا اور دیکھو کچھ یا کرنا کچھ کرو اپنی حاضر کرو تو ارادہ میرے مغلوب ہو چکا تھا اگر شیخ نے واقعہ لکھا ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک ایسا مرید و خادم تھا کہ جو مرید بھی بیس بھی خدمت کرتا تھا خدمت کرنے کے بعد آخر میں اگر صاحب کو دباتا تھا جس پر آنکھ لگ جائے سو جاتے اس کا سے چل جاتا تھا ایسا خاص مرید تھا آدیش نے اس کو بھی دیا تھا کیا تو دونوں بھائی نے اس میں چلانی شروع کر دونوں میں ہفتے آئے چل رہی ہے اور ایک دن کو اس عورت نے کہا کہ فلاں وقت رات کر اس نے کہا کہ ساتھ ملنے کے لیے آئے ہیں اس وقت وقت کیا جس وقت اگر ساتھ ہو جائیں گے فارغ ہو جاؤں گا وہ وقت بتایا گا اس وقت میں آؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے اب اس دوبارہ آیا دوبارہ کی آنکھ لگی بس اگر روانہ ہوا ہے ملاقات کے لیے روانہ ہوا ہوا کہتے میں جب روانہ ہوا آسمان صاف تھا بس بڑا اچھا موسم تھا کہتے میں جا رہا ہوں پھر میں بادل آنا شروع ہو گئے آنا شروع کرتے کرتے کر بادل اور گرج چمک شروع ہو گئی ایسی گرج چمک کے آدمی کو دہشت دیتی خوف لگتی خیر اب جو طلب ہے بڑھ رہا ہے ملاقات کے لیے جانا ہے کیا اس کے قریب میں میں پہنچا اتنا زور کا دھماکہ ہوا ایسی بجلی چمکی زور سے دھماکہ ہوا کہ بس ہر سو ہٹا کہتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے بھاگتے خانقاہ پہنچا جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ پریشان بیٹھے مجھے دیکھا داخل ہوتے بس مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ جو ہوا یہ جو تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مصیبت سے بچایا تمہارا بھی تو خاص بات ہے کہتے ہیں بات ہے آدمی کو تو بتائے ہوگا سب کام بنے گا آدمی نہیں تو بتائے خود تو توردمکھا تم لہا کار ہوں انردمکھ موہ تم لہا کار ہوں کیا کر دیکھا سکار کہ آپ تو کر رہے ہو ہاں، ہاں جی؟ اور ہم جو ہے تو آپ کو رہتے تھے پھینکتے ہیں رائے چپکائی نہیں جائے گی آپ کے ساتھ اس حال میں کہ آپ تو نہ چاہ رہے ہوں آپ کو کر رہے ہوں اور ہم آپ کو رہتے سب سے پہلی بات ماحول پر کیا کرنا پڑے گا کہ دوسری بات مجھے کرنا پڑے تیسری بات پہلے کرنی پڑے گی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ فرما دیتے باقی دنیا کے کام بننے کے لیے جو ہم آتے جاتے ہیں یہ تو بہت معمولی بات ہے وہ تو سلاسل سلاسل پنجابی میں کہا تھا چونگا بچے نے آ کر ماں والدہ اس کو سو روپئے کے سو روپئے سودا دیا اس نے جاتے ہی اس کو آٹھ آنے کی کافی بھی دے دیتا ہے دکاندار تو اس کی تاکہ پھر بچے کا پھر پھر میری دکان پر ہے اس کو پنجابی میں چونگا کہتے ہیں پنجاب والے زیادہ ہوشیار ہیں پھر کام شروع وہ کرتے ہیں پھر ہم ان کی تکلیف کرتے ہیں تو اس لیے ہوتا ہے بچے کا دل لگ جائے دنیا دنیا کی چیزیں اور ہمارے اور آپ کے کام بننا مسائل حل ہونا وہ تو چنگے میں ہو جاتے ہیں اصل چیز تو اللہ کے تعلق کو سیکھنا ہے ٹھیک no,